سے لے کر منجونیب تک سارے مقبل پر موتافے ہیں سارے مقبل پر سنو گا جب تم نے سن لیا کہ فض اللہ والا دعویٰ معمولی نہیں بلکہ بڑے بادشاہ کی طرف سے ہے اور واضح بھی ہے اور جو مان لے گا فرشتے حمالت العرش کی دعاؤں کے نیچے آئے گا جو نہیں مانے گا وہ خدا کے مقت کے نیچے آئے گا اور روزیاں دینے والا بھی صرف جب تم نے یہ سارا کچھ سن لیا تو تمہیں چاہیے کہ فض اللہ مخلص پکار صرف اللہ رہے ہو فض اللہ تب پکارو تم اللہ پاک سی سین اللہ الدین خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو یہاں دین کا کیا چاہے دین کا معنی عبادت بھی آتا ہے دین کا معنی پکار بھی آتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ مالک یوم الدین پر پڑھیں گے جہاں معنی پکار ہے پس پکار ہو تم اللہ پاک کو حال ہونا تمہارا جو خالف کرنے والے اس کے لیے پکار کو بلو کار حل کافر ہوں ہو اور اگرچہ مکرو سمجھے برا منائے یہ مشرق و کافر یہ مشرق و کافر برا منائے تب بھی تم اخلاق اختیار کرو کارے کا مفول نیچے لکھا اخلاص کم فد اخلاص کم اخلاص کم اور اگر اخلاص کم لکھا ہے نا اور اگرچہ مکرو سمجھے یہ کافر مشرق تمہارے اخلاص کو پھر بھی تم ان کی پرواہ ان کی پرواہ نہ کرو اور تم خالد اللہ کو مغارو یہاں فائدہ عرض کرنا ہے اللہ نے فرمایا بلو کارے حل کافرونا اور اگرچہ کافر اس بات کو کیا سمجھے یوں چو نہیں فرمایا بلو کا تالا کو ملک کافرونا اگرچہ کافر تمہیں قتل بھی کر دیں گے اگرچہ کافر تو لے قتل کی میں یوں کیوں نہیں فرمایا کارے ہر کیوں فرمایا جواب جواب یہ ہے کہ قتل کے وقت جو ہے وہ اجازت ہے کہ انسان اوپر اوپر سے زبان پر شرک و کفر بولے بشرتے کہ دل مطمئن ہو اللہ میں کتر اعلیٰ قلب ہوں مطمئن بل ایمان قتل کے وقت زبان سے شرک و کفر کرنے کی اجازت ہے دل کے اندر شرک و کفر نہ آئے صرف زبان سے شرط کو کفر کرے اور اپنی جان بچائے اس لیے کاتا نہیں فرمایا بلکہ کارے ہاں فرمایا کہ کراہت کی پرواہ نہ کرو سمجھ رہے ہو اب دعویٰ آ گیا رفیع جاتے دراجات اہتمام دعویٰ کیا ہے اہتمام دعویٰ اب اس دعوے کا اہتمام بیان ہو رہا ہے اس رفیع الدرجات کی دو پوجی ہیں کتنی توجہ ہے ایک توجہ تو یہ ہے کہ رسید مانا مرتفع رفی مانا اور درجات مانا صفات درجات مانا اور یہ خبر ہے اس کا مبتدا ہوگا مقدر ہے مانا کرو ہوگا رفیع درجات وہ اللہ پاک وہ مرتفع اس درجات اونچی صفات والا ہے ہوگا و صفات وہ اللہ تبارک مطالعہ اونچی صفات والا ہے وہ اللہ سمجھ رہے ہو یہ بات دوسری توجہ دوسری توجہ جو بہتر ہے وہ یہ کہ رفیع راف راس رفیع بیمانہ اور درجات اپنے مانے گیا درجات دو قسم دینیا اور دنیا ویا دینیا اور اب مانے کیا ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالی اونچا کرنے والا ہے درجات دینی دنیاوی کو اونچا کرنے والا ہے بندو کے درجات دینی یا دنیاویا کو اونچا کرنے والا کون ہے مشرق کہتے تھے ہمارے معبود اس منات جو آج کے مشرق کہتے ہیں ہمارے معبود ہمارے درجے بلند کرتے ہیں ہماری جان مال میں عزت میں کاروبار میں ترقیاں دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے دینی دنیاوی درجات بلند کرنے والا کون ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اونچا کرنے والا ہے درجات دینیا اور دنیاویا کو رفیع درجات پر لکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی وہی اونچا کرنے والا ہے درجات دینی دنیاوی نہ کہ تمہارے معبود لکھا ہوا نہ کہ تمہارے معبود رہے رہی اللہ پاک ہے دینی دنیاوی درجے بلند کرنے والا زولار عرش بس ہے دوم لکھا ہے اور لکڑی پر کیا لکھا ہے بس سوم اب میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات عالم دو قسم ہے کتنی قسم ہے عالم جسمانیات اور نمبر دوم عالم روحانیات نمبر اول نمبر اول عالم جسمانیات نمبر دوم عالم عالم جسمانیات کس کو کہتے ہیں عرش کے نیچے سارا عالم جسمانیات ہے عرش کے نیچے کیا ہے اور عرش کے اوپر عالم روحانیات ہے سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں عالم جسمانیات کا مالک بھی میں ہوں عالم روحانیات کا مالک بھی میں ہوں اب دیکھو غلط عرش کے نیچے کیا لکھا ہے صاحب ہے عرش کا یعنی عالم جسمانیات میں متصرف صرف میں ہوں لکھا ہوا لکھا ہے جی لکھا ہے اور کرو غور کرو تھکو نہیں تکڑے ہو اور کرو عالم جسمانیات میں متصرف صرف میں ہوں ذل عرش صاحب ہے عرش کا الروح من امرحی سمجھو بات مرزائی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا غلام احمد قادیانی علیہ اللانت نے تو وہ کہتا ہے کہ یلقی مظاہرہ ہے یلقی کیا ہے اور مظاہرہ مستقبل کے لیے آتا ہے مانا ہوگا ڈالے گا روح کو وہی بھیجے گا مستقبل والا مانا ہے اور میں مراد ہوں قرآن جب نازل ہوا اس وقت لوگ مظاہرہ تھا نا جی مظاہرہ مستقبل والا مانا تھا نا تو وہ کہتا ہے کہ یہ مظاہرہ مستقبل کا مانا دے رہا ہے اللہ نے قرآن جب نازل کیا تھا اس وقت میرے بارہ میں پیش گوئی کی تھی تو سمجھ آیا ہے سوال اس کا بڑا وزنی ہے سمجھ رہے ہو وہ کہتا ہے کہ جب تم خود کہتے ہو کہ مظاہرہ کس کے لیے آتا ہے مستقبل کے لیے آتا ہے تو قرآن جب نازل ہوا یہ خوشخبری ہے میرے مطابق اب اس کا جواب اس لیے سمجھ لو بات یولپی کے دو معنی ہیں کتنی معنی ہیں یا تو یہ ماضی استمراری کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے اب ماضی استمراری کا معنی کیا ہوگا حضرت نبی علیہ السلام سے پہلے پیغمبر جو گزرے ہیں نا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسا علیہ السلام تک یہ مراد ہے مانا کرو ذرا خیال کر کے جو لوکر روح ڈالتا رہا ہے روح کو ڈالتا زمانے ماضی کے اندر سمجھا زمانے ماضی میں ڈالتا رہا ہے روح کو اپنے عمر سے اوپر جس کے چاہتا رہا ہے من جشاہو اوپر جس کے چاہتا رہا ہے اپنے بندوں سے سمجھ رہے ہو بندو کی مظاہرہ بے مانا یاد رہے گا اور منشاؤ میں نے عباد ہی سے مراد صاحب کا امبے یاد دوسرا جل کی کو بے معنی حال کریں گے بے مانا اب کرو مانا یو روحا ڈال رہا ہے جو کہ روحا ہاں اب ڈال رہا ہے اب حال کے زمانے کے اندر ڈال رہا ہے روح کو امر ہی اعلیٰ بنشا اوپر جس کے چاہ رہا ہے اپنے بندوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھ آیا ہے کی جی۔ بے معنی حال مانا ڈال رہا ہے اب روح کو اپنے امر سے بات بزرگان دین جب اصطلاحات پڑھی تھی تو لفظ روح کے بارے میں اصطلاح آئی تھی نہیں آئی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ روح بے مانا وہی بھی آیا کرتا ہے روح بے مانا یہاں روح بے مانا وہی ہے سمجھا وہی کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح روح کے ذریعے جسم زندہ ہوتا ہے روح ہے تو جسم زندہ روح ختم تو جسم مردہ تو روح کے ذریعے انسان کیا اپنا وہی کے ذریعے انسان کا روح زندہ ہوتا ہے وہی کے ذریعے انسان کا اور وہی جو اوپر سے آتی ہے انسان اس کو قبول کرتا ہے تو انسان کی روح زندہ ہوتی ہے اور اگر وہی کو قبول نہیں کرتا تو انسان کی روح کیا ہے مردہ ہے اس لیے وہی کو کیا کہا گیا ہے روح کہا گیا ہے سمجھ رہے ہو ڈال رہا ہے وہی کو روح کو من امرہی حضرت سمجھ لو بات یا تو من امر ہی جو ہے نا من امر ہی یہ من امر ہی بے مانا من فضل ہی ہے چاہے کیا مانا ہے من فضل ہی ڈال رہا ہے روح کو من امر ہی اپنے فضل سے چونکہ وہی کا بھیجنا پر واجب وہی کا بھیجنا پر واجب نہیں ہے ہاں خیال کرو یہ وہی اللہ کا چاہے فضل ہے اللہ کا چاہے فضل ہے ڈال رہا ہے روح کو اپنے فضل سے اوپر جس کے چاہ رہا ہے اپنے ہندو سے اور دوسرا مانا امر کو امر کے معنی میں کرو تو پھر من بے معنی با کریں گے من بے معنی کیا ہوگا روحا بے امر ڈال رہا ہے روح کو خاک اپنے عوامر کے خاک اپنے احکامات کے وہی کے ذریعے اپنے احکامات بھیج رہا ہے اپنے عوامر بھیج رہا ہے کچھ سمجھ رہے ہو امر امر جو ہے اس کی جمع کیا ہے امور نہ بلکہ ہاں امر کی جمع بعد اوقات نور آتی ہے بعد اوقات یہاں عوامر ہے یہاں کیا ہے امر جو نہیں کا مقابل ہے اس کی جمع کیا آتی ہے عوامر چار کرو ڈال رہا ہے ہو کو امر ہی بے امر ہی ساتھ اپنے عوامر کے اوپر جس کے چاہ رہا ہے اپنے بندوں سے لے یوں غرض علقا یعنی فریدت الرسل وارد ہاں؟ یعنی ہے کہ نفا غرض یعنی غرض لکھا ہے یعنی رسوئی الرسول کا بیان ہے تو وہی ڈالی جا رہی ہے تاکہ ڈرائے وہ تاکہ وہ کون ہوگا ضمیر یہ شاہ کے من کی طرف جا رہا ہے کس کی طرف من کی طرف تاکہ ڈرائے وہ یہ شاہ و ہی کس چیز سے یوم طلاق دن طلاق سے ملاقات والے دن سے ڈرائے کون سے دن سے ڈرائے ملاقات والے دن سے ان کو ڈرائے کس بات پر ڈرائے لیکن ذرا پر عبارت ہوگی حلل اے الفاسدات الفاق حلل علل اعتقادات افعال والافعال القبیحت علل اعتقادات والافعال القبیحت از مہادی از مہاری غلط فاسد اعتقادات اور غلط خیالات اور افعال کو غیر اللہ کی منت کے لیے جانا وغیرہ شرط پھیلی جو کل پڑھا ہے تم نے گندے عقیدے گندے افعال پر ان کو ڈرائے تاکہ ڈرائے وہ یوم تلا کے دن ملاقات سے دن آخرت والا دن جو ہے وہ طلاق کا دن ہے کون سا دن ہے ملاقات کا دن ہے تو ملاقات کا دن ہے یا تو اس لیے کہ بندے اپنے رب کی ملاقات کریں گے بندے اپنی اپنے رب کی اور یہ اس لیے ملاقات کا دن ہے کہ بندے اپنے اعمال کی جگہ کے ساتھ ملاقات کریں بندے اپنی اعمال کی جگہ کے ساتھ ملاقات کریں گے اعمال کی جگہ بندوں کو ملے گی اس لیے وہ دن کون سا ہے طلاق دن ملاقات کے جو مہم بارے دھونا بس اول کیا لکھا ہے جو پہلی صفت ہے اس دن کی یوم طلاق کی اور یہ یوم طلاق سے بدل بن رہا ہے جس دن کے وہ لوگ بار زونا ظاہر ہونے والے ہوں گے کیا ہوں گے ظاہر ہونے والے ہوں گے کیا مطلب ہے بار زون کا اس کے دو مطلب لکھے گئے اور سمجھو بات سمجھو کتنی مطلب ہے یا تو بروز بے معنی خروج انل قبور ہے بروز بیمانہ آج قبروں کے اندر ہیں قبروں کے اندر چلے جائیں گے لوگ اس دن قبروں سے باہر آ جائیں گے نکل آئیں گے سمجھا بار گونا بیمانہ خروج انل قبور اور دوسرا قول ہے کہ آج ٹیلے مکان درخت خیمہ ان چیزوں میں بندہ چھپ جاتا ہے لیکن قیامت کے دن زمین ہموار ہوگی میدان ہوگا کوئی ٹیلا کوئی مکان کوئی پہاڑ کوئی درخت او کچھ بھی نہیں ہوگا سارے انسان آیا بیا ہوں گے سمجھ رہے ہو اب لکھا ہے تمہارے بات یوم ہم بارے رونا جس دن سے وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے کہاں ہے بارے بارے رونا رون کہاں ہے کہیں عروج من القبور مراد ہے

لا تو شيء ہمت کرو ہمت کرو تھوڑا رہتا ہے سبق باقی لا شہ شيء ایسے طور پر کہ نہیں چھپائے گی ان کو کوئی چیز لا یقفال اللہ خیال کرو بھی معنی کا خیال کرو نہیں مخفی ہوگا اوپر اللہ پاک کے ان سے شے ان کوئی چیز کچھ بھی ان کا مخفی نہیں ہوگا من ہم کے نیچے اوپر یا ہاشیے پر عبارت ہوگی من آیا ہم و آ ہم و ہوا ہے من و احوال ہم و آ نہیں ہم ہاں ابت رہنے دو ایسے یاد رہے تو بعد میں تو کر لینا سمجھا لیکن کوئی ضروری نہیں ہے ہاں یہ رول منی صاحب والا ہے ان کے آجان ان کی زبات اور ان کے احوال کچھ بھی نہیں چھوٹے گا سارے کے سارے معلوم ہوں گے لیمن الملک اليوم لیمن لیمن خبر مقدم ہے لیمن کیا ہے اور الملک جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور الوما جو ہے یہ الملک کے لیے زراعت ہے سمجھا مانا کرو لے مان الملک الوم واسطے کس کے ہے بادشاہی آج کے دن آج بادشاہی کس کی ہے دنیا میں بڑے جبار بڑے بادشاہ تھے آج کس کی بادشاہی ہے للہ الواحد القہار صرف اللہ کے لیے جو اکیلا ہے القہار جو ساروں ان سے زور والا ہے شاہ سے والا ہے مست اللہ پاک ہے جو اکیلا ہے القہار ہے جو سب سے زور والا ہے سمجھ لو بات دیکھو لیمن الملک الجوم للہ حضرت یہ واقعہ دو بار ہوگا کتنی بار ہوگا پہلی بار اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سون میں پھونکا دیں گے تو سارا جہان فنا ہو جائے گا حتیٰ کے ملکہ فنا ہو جائیں گے اسرائیل بھی فانی فنا ہو جائے گا اسرافیل بھی فنا ہو جائے گا کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی چیز باقی نہیں ہوگی نہ کوئی پیر نہ پیغمبر نہ ولی نہ نوری نہ ناری نہ خاکی ساری دنیا فنا ہو جائے گی ایک ذات اللہ کی باقی ہوگی اللہ خود بولیں گے لیمان الملک کو یوم کس کے لیے ہے آج کے دن بادشاہ چالیس سال تک اس کا جواب نہیں ملے گا کوئی زندہ ہوگے تو جواب دے دے چالیس سال کے بعد اللہ خود جواب دیں گے للہ ہلوا آج بادشاہی صرف اللہ کی ہے جو اکیلا ہے جو سب سے زور والا ہے بڑے بڑے زوروں والے جو ہے وہ مر چکے ہیں اللہ سب سے اللہ سب سے زور والا ہے سمجھ رہے ہو پھر دوبارہ جب سور میں پھونکا دیا جائے گا اور ساری دنیا زندہ ہو جائے گی سمجھا بھی انسان سارے زندہ ہو جائیں گے جنات ملائکہ میدان میں جمع ہوں گے اس وقت پھر اللہ فرمائیں گے لیمان الملک آج بادشاہی کس کی ہے ساری دنیا مل کر جواب دے گی للہ ہلوا دل مومن خوش ہو کر جواب دیں گے اور کافر پریشان ہو کر جواب دیں گے للہ الواحد آج بات چاہیے ایک اللہ کی ہے جو اکیلا سب سے زور والا ہے یہ کتنی مرتبہ ہوگا یہاں دوسری مرتبہ ہے یہاں جو ذکر ہے یہ کس کا ہے ہاں چونکہ ماکبل میں آ چکا ہے لے جون دیرا یومت طلاق لے دیرا ملاقات والا دن جو ہے وہ کون سا ہے زندہ ہونے والا ہے نا جی مرنے والا نہ بلکہ الوم ہم بار دونا بھی کب ہوگا ثانیہ کے بعد لا یقفال اللہ ہم شیون کب ہوگا ثانیہ کے للہ الواحد القہار القار کے بعد الوم تجا کلو نفسم بیما کا سبق لا گولمن یوم کب ہوگا نفخ ثانیہ کے بعد اب کرو مانا الوم تو جزا کلو نفس یوم ہم بار گنا یہ اس دن کی وقت سے اول تھی اور الوم تو جزا جو ہے جو وقف سے دوم نفیے ظلم وق سے دوم بولو صحیح وقف سے دوم نفیے ظلم دوسری سمت اس دن کی یہ ہے کہ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر ظلم نہیں ہوگا آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس صرف اس کا جو وہ کرتا رہا یہ جو کچھ کرتا رہا بس اس کا بدلہ دیا جائے گا لا ظلم اليوم نہیں ہوگا کوئی ظلم آج کے دن آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا حضرت ظلم دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ظلم کا قسم یہ ہے کہ کسی آدمی کی نیکیاں اور حسنات پندرہ ہیں کتنی ہیں کم کر کے دس بنا دی جائے حسنات پندرہ ہیں اور کم کر کے یہ بھی ظلم ہے نا جی کہ حسنات کو کم کر دیا جائے دوسرے ظلم کی صورت یہ ہے کہ ایک انسان کے گنا دس ہیں اور ان کو بڑھا کر پندرہ بنا دیے جائے گنا کتنی ہے دس اور ان کو بڑھا کر پندرہ بنا دیے جائے یہ بھی ظلم ہے ایک ظلم کی صورت ہے کہ حسنات کو کم کر دیا جائے ایک ظلم کی صورت ہے کہ سیاحت کو بڑھا دیا جائے کوئی ظلم نہیں ہوگا نہ حسنات کو کم کرنے والا نہ سیاحت کو بڑھانے والا نہ وہ ظلم ہوگا نہ وہ ظلم ہوگا یا خاص بخشوں والا رہا سمجھا جس نے ایمان قبول کر لیا وہ بخش کا بھی فکر نہ کرے تو اس کی حسنات کو کم کر دیا جائے گا بلا رہا کا اور جاتی کا بھی فکر نہ کرے تو اس کے گناہوں کو بڑھا دیا جائے گا لا ظلم نہیں ہوگا کوئی ظلم آج کے دن اللہ بے شک اللہ پاک جلدی حساب لے لینے والے ہیں بے شک اللہ پاک جلدی حساب لے لینے والے ہیں حضرت سوال ہوتا تھا کیوں اتنی مخلوق ارب خرب انسان گزرے تو اللہ ان سب کا حساب لے لے گا سمجھا یہ تو کئی سال گزر جائیں گے حساب لیتے لیتے سمجھا اللہ نے فرمایا ان اللہ ان اللہ اللہ حساب جلدی لے لینے والا ہے اس کے آگے حساب لینے کی کوئی دیر روایت میں آیا ہے کہ اتنا وقت لگے گا جتنا صبح سے لے کر دوپہر تک کہ جنتی کیلولا بھی جنت میں جا کر کرے اللہ ہم سب کو نصیب ہوں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ نصیب ہوا معذ اپنی رحمت سے سبحان اللہ اللہ سری الحساب بے شک اللہ جلدی حساب لے لینے والے ہیں وہ اندر ہوں یومن عالفا فرید ہے کیا ہے فرید حضرت یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے فض اللہ والا دعویٰ نہیں مانتے الٹا آپ کو شاعر ساحر کاہن مجنون کہتے پتھر مارتے گالیاں دیتے ہیں لیکن آپ تبلیغ بند نہ فرماؤ تبلیغ جاری رکھو آپ اندر ہوم یوم الفا اور ڈراتے رہو آپ ان کو دن آ سے آ کا موصوف الآفت مقدر ہے دن آفت قریب آنے والی سے دن آفت وہ آفت جو قریب آنے والی آئے حضرت آگفا ایسا آلفا سے مشتق ہے قریب آنے والی قرب سے آئے جو قیامت جو ہے وہ کیا ہے قریب ہے قیامت کلو ما ہوا آتن فہوا قریب کلو ما ہوا قریب دن آفت قریب آنے والی ہے وہ آفت جو قریب آنے والی ہے اس سے آپ ان کو ڈراؤ دل قلوب ہو غور فرماؤ غور فرماؤ کیفیت شدت عضفہ نمبر اول کیفیت عادفہ خوف شدید کرو مانا کرو مانا عزل قلوب ہو جب کے دلیں لدل حناجر گلو تک پہنچ جائیں گی گلو تک پہنچ جائیں گی میری طرف دیکھو اوپر دیکھو حناجر جمع ہے سنجور کی حناجر جمع ہے سنجور بر حلقوم فرکوم سنجور اور بے مانا حلقوم کم سنجور کا بدن بھی حلقوم والا ہے مانا بھی حلقوم والا ہے گلے کو کہتے ہیں سنجور گلے کو کیا کہتے ہیں تم کہتے ہیں سمجھو بات پیدل قلوب و نظر اناجل کے دو معنی کیے گئے ہیں کتنی معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ یہاں کنئی معنی مراد ہے کنایا ہے غم شدید سے کنایا ہے جس طرح ہماری زبان میں اردو میں محاورہ مشہور ہے میں نے جی فلانے کا ناک ناک میں دم دے دیا کیا کہتے ہیں ناپ نے دم دے دیا یعنی اس کو پریشان کر دیا سمجھا نا تو دلیں یہاں تک پہنچ جائیں گی کا مانا یہ ہے کہ دلیں غم سے بھر جائیں گی لوگ مغموم ہوں گے کافی بات دوسرا مانا کہ حقیقت پر محمول ہے باقی قلوب جو ہے وہ متورم ہو جائیں گی ان پر ورم آ جائے گا اتنی ورم ہوگا کہ یہاں تک پہنچ جائے گا سمجھ رہے ہو علماء فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی جب بن سکتا ہے تو مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے حقیقی معنی باقی دلوں پر برم آ جائے گا اور جہاں تک پہنچ جائیں گی جس کی وجہ سے وہ بول ہی نہیں سکیں ہو جب کہ دل لدل حناجر گلوں تک پہنچ جائیں گی نمبر دو میں عج عن کلام نمبر دو یہ کیفیت شدت عادیفہ ہے نمبر دو میں کلام میری طرف دیکھو کاظمین جمع ہے کاظم کی کس کی جمع ہے اور کاظم کا منع ہوتا ہے انسان کے دل میں حضرت جب غم آتا ہے نا بہت زیادہ تو انسان غم کی وجہ سے بول نہیں سکتا وہ چپ ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے غم کی وجہ سے بول نہیں سکتا چپ ہوتا ہے بالکل زبان نہیں ہلتی انسان کی تو کادمین کا معنی ان لوگوں کو اتنا غم ہوگا اتنا غم ہوگا غم سے بھرے ہوئے بول ہی نہیں سکیں گے بس چپ کر کے کھڑے ہوئے اللہ سنا تھا کادمین چپ کرنے والے غم کی وجہ سے چپ کرنے والے غم کی وجہ سے غم کی وجہ سے کرنے والے مانا لکھا ہے عربی کے اندر عربی کے اندر مانا دیکھو القادمو اصا کے تو حال امتلا ہی غم من بغیر اصا کے تو حال امتلا ہی غم من بغیر غم اور غصے کے اندر بھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے جو آدمی چپ کر گیا ہو اس کو کہتے ہیں کا دینا چپ کرنے والے غم سے بھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے مال وال نمبر فوم نفی شفاعت نفی شفاعت شفاعت کی بات میں پڑھ رہے ہو مشرقین شفاعت قہریہ کے قائل سے کہتے تھے یہ بزرگ زوری زور خدا سے ہمیں چھڑوا لیں گے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کا کوئی شفیع قہری یہ لفظ بار بار آئے گا میں نہیں سمجھاؤں گا شفاعت قہریہ کی نفی ہے جس شفاعت کے وہ قائل تھے کہ ہمارے بزرگ زوری زور خدا سے منوا لیں گے کہر اور جبر کر کے خدا کو منوانیں گے اللہ فرماتے ہیں ایسا سفارشی کوئی نہیں ہوگا مال ظالمین نہیں ہوگا واسطے ظلم کرنے والوں کے ظالمین سے مراد بے سبب شرک کے ابن کثیر بے سبب کے ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے کون سا ظلم ہے نہیں ہوگا واسطے ظلم کرنے والوں کے شرک کرنے والوں کے من حمیم من کوئی دلی دوست کا مانا دلی دوست سمجھ لو بات کو سمجھ لو قرآن ہے سمجھ لو بعض اوقات انسان پر کوئی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے اور انسان کسی اپنے گہرے دوست کے پاس چلا جاتا ہے اس کو اپنا غم سناتا ہے وہ دوست کر کچھ نہیں سکتا لیکن اس کو سنانے بولنے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اور جس دوست کو غم سنا رہا ہے وہ دوست بےچارا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اس کی طرح عاجز ہے لیکن اس کے بولنے سے اور غم سنانے سے غم کیا ہو جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن ان کا کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جس کو یہ اپنا ہم سنا کر اپنا ہم کچھ ہلکا کر میں ایسا کوئی نہیں ہوگا نہیں ہوگا واسطے شرک کرنے والوں سے من ہمیں من کوئی دلی دوست بلا شفیع ہوتا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات ضرور من جائے جس کی بات ہاں مشرق کہتے تھے اللہ ان کی بات ضرور مانتا ہے اللہ ان کی بات کو کبھی ٹالتا نہیں ہے اب دیکھو بلا شفیع انجا پر عبارت ہوگی جس کی بات وہ لکھی ہے جس علمیہ موقوف علیہ مجازات بیان احاطہ علمی موقوف علیہ مجازات میری طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کو بدلا دوں گا تجزا کلو نفسم بیما لا گولمل سوال یہ ہوتا ہے کہ بدلا تو وہ دے گے جس کو ہر ہر عمل کا پتہ ہوگے ہر ہر عمل کا ہاں مجازات جو ہے وہ موقوف ہے احاطہ علمیہ پر کہ علم ہوگا عمل کا تو اس کے موافق کیا ملے گی جگہ ملے گی اللہ نے فرمایا میں سب کو جانتا ہوں میں ہاں میں تو سب کو جانتا ہوں آنکھوں کی خیالت کیا وہ بھی میں جانتا ہوں سمجھا ماشاء اللہ آنکھوں کی شروعانہ خیال کرو ذرا بیان احاطہ موقوف حال علیہ مجازات مجازات کا جو موقوف علیہ ہے احاطہ اس کا بیان ہے اور عنوان ہوگا عبارت اور جس حاکم کے دربار میں حاضری ہے اس کے علم کا یہ حال ہے اور جس حاکم کے دربار میں حاضری ہے اس کے علم کا یہ حال ہے کہ جانتا ہے وہ خیانت آنکھوں کی میں طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا خائنت العین کے دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ خائنہ یہ صفت ہے یہ مضاف ہے اپنے موصوف کی طرف اصل میں تھا یامل اونل خواہ یا علام مل آ اللہ جانتا ہے ان آنکھوں کو جو خیانت کرنے والی ہے سمجھ رہے ہو یہ اضافت صفت علل موصوف ہے اضافت صفت علل یہ بزرگ جاگ رہے ہیں نیند ہے یا علاونل خا اینتا پھر صفت کو صفیت سے ہٹا کر مضاف کر دیا گیا ہے اور دوسری توجہ خائنا مزدر ہے آفیہ کے وزن پر خائنا کیا ہے یا علم و کل نے جانتا ہے خیانت آنکھوں کی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے خائنا پر کیا لکھا ہے مزدر کل آفیہ بے مانل خیانت بہتر ہے آفیہ کے بات اب کرو مانو دونوں صحیح ہے جانتا ہے خیانت آنکھوں کی وما تو سجور آنکھوں کی خیانت کیا وہ تو جانتا ہے وہ وہ چیزیں جو چھپاتے ہیں سینے جو باتیں سینوں میں چھپی ہوئی ہیں اللہ تو وہ بھی جانتا ہے بس جہاں تک بات ختم ہو گئی اب آگے ہو یکبی بالحق یہ فض اللہ کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے میرے دو باتیں ہیں اللہ فرماتے فض اللہ فض اللہ صرف اللہ کو پکارو اور کسی کو مت پکارو کیوں اس لیے کہ سارے فیصلے عزت کے ذلت کے بیماری کے تندرستی کے خوشی کے غمی کے حلال کے حرام کے پاپ کے پلیت کے جائز کے ناجائز کے تکوینی تشریحی سارے فیصلے صرف کون کر رہا ہے اور اللہ کے سوا جن نبیوں ولیوں بزرگوں کو تم پکارتے ہو تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کرتے جب فیصلے سارے صرف اللہ کر رہا ہے تو پکار کے لحظ بھی صرف کون ہے اب دیکھو بلّہ ہو یا لکھا ہے امر اول کیا لکھا ہے امر اول دعوی اول یہ پہلا دعویٰ ہے اور اللہ پاک فیصلے کرتا ہے سچے اللہ فیصلے کرتا ہے سچے یعنی سارے فیصلے وہی کر رہا ہے تکمینی بھی اور تشریحی بھی ان الحکم اللہ ولدین یدونا یہ دوسرا دعویٰ ہے اور وہ لوگ حضرت یدونا ہے نا یدونا یدونا کا ضمیر جو باغ ہے وہ جا رہا ہے مشرقین کی طرف کن کی طرف اور اس کا مقول مقدر ہے اور وہ ہستیاں جو جدون پکارتے ہیں یہ مشرق ہم ان ہستیوں کو پکارتے ہیں یہ مشرق ان ہستیوں کو من دون ہی اللہ کے سوا لا یکون شے لا پتلے جانے پڑے یکد فیل ہے لا نافیہ اس پر داخل ہے فیل پر جب نفی آئے اور کرینے تخصیص کا نہ ہو تو وہ جن سے فیل کی نفی ہوتی ہے جہاں جن سے قضا کی نفی ہے لا شعر نہیں فیصلہ کر سکتے وہ کسی چیز کا نہ ذاتی نہ عطائی نہ سچا نہ جھوٹا نہیں فیصلہ کرتے وہ بے شعین کسی چیز کا من حق من حق نہ سچا نہ کوئی فیصلہ نہیں مہای کا حوالہ ہے جب ہر فیصلہ اللہ کرتا ہے اور غیر اللہ کوئی فیصلے تو نتیجہ کیا ہے فض اللہ مخلسین الدین اب اللہ آ رہی ہے کیا وجہ کے سارے فیصلے اللہ کرتا ہے اور مشرقوں کے معبود کوئی فیصلہ اس لیے فیصلہ وہ کرتا ہے جو ہر وقت ہر بات سنے ہر وقت ہر حال جانے اور ہر وقت ہر بات سننے والا ہر وقت ہر حال جاننے والا صرف اور لہذا فیصلے کرنے والا بھی صرف لہذا پکار کے لئے بھی صرف ان اللہ بے شک اللہ تبارک بتا رہا صرف وہی ہے ہر وقت ہر بات سننے والا البصیر ہر وقت ہر حال دیکھنے والا ہر وقت ہر بات سننے والا ہر وقت ہر حال جاننے والا صرف کون ہے اللہ نہ تمہارے معبود نہ یہ بات لکھی ہے ان اللہ کے نیچے لکیر ہے اور نیچے ہاشیے پر عبارت ہے کہاں ان اللہ ہاتھ رکھو ان اللہ کے نیچے لکیر ہے عبارت ہے نیچے تحریر کیا ہے بیما یدعون من دون ہی لکھا ہے تحریر بیما یہ اشارہ ہے ان ہستیوں کی طرف جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ انہا لا تسما ولا تم کھیرو کہ وہ نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں ہر وقت سننے والا کون ہے اور ہر وقت دیکھنے والا کون ہے اس لیے پکار کے لگ بھی سربویہ اور کوئی نہیں الرحمن الرحيم أولم يخيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فما كان لهم من الله من واقد ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه خرا شديد العقاب شدید کل جب میں نے خلاصہ بیان کیا تھا تو اس وقت عرض کیا تھا کہ دعوی صورت کے نہ ماننے والوں کے لیے ایک تخویف دنیاوی آئے گی اور ایک تخویف دنیاوی کا مسلسل نمونہ آئے گا اب اب یقین فی الارض سے یہ تخویف دنیاوی ہے اللہ جل شاہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے اور جا کر دیکھ آنے کہ قوم آگ قوم سمود قوم لوت قوم شعیب یہ تمام اقوام جنہوں نے مسئلہ توحید اور صد اللہ اللہ الدین والا دعویٰ قبول نہ کیا انہیں کس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا مشرقین مکہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بدنی قوت زیادہ ہے تو یہ بھی غلط ہے ان لوگوں کے پاس بدنی قوت ان سے کہیں زیادہ تھی اسی طرح اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس ان سے پیسہ بہت زیادہ تھا وما بلغوا معشار ما آتيناهم ہم نے ان کو جو دولت دی تھی ان مشرقین کے پاس تو ان کو اس کا دفعہ حصہ بھی نہیں ہے اور ان کو بھی ان بزرگان کا اولیاء کرام پر بڑا ناز تھا کہ ہم جن کو پکارتے ہیں اللہ کی طرف سے جب کوئی عذاب نازل ہوگا تو یہ ہمیں چھڑا لیں گے لیکن ہم نے جب انہیں برباد کیا تو کسی نے ان کو چھڑایا نہیں تو اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ بھی فض اللہ والا دعویٰ قبول کر لیں ورنہ ان کی طرح یہ بھی تباہ برباد کر دیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیرو فی الارض اولم یسیرو کے نیچے لکھا ہے تخویف دنیا میں لکھا ہے دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے فد اللہ والے دعوے کے نہ ماننے والوں کو دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے آیا نہیں چلے پھرے یہ لوگ پھر ارد زمین میں فجن گرو فجن گرو کے نیچے لکھا ہوگا غرض خیر تو چلے پھرے کیا مقصد ہے چلنے پھرنے کا بس دیکھیں وہ کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے کیسا کانوں کے نیچے لگو گا اس کفر و شرک کی بدولت جس طرح یہ لوگ شرک و کفر کر رہے ہیں وہ لوگ بھی شرک و کفر کرتے تھے اور دیکھیں کہ ان کا انجام کیا نکلا کیسے تھا انجام اس کفر و شرک کی بدولت کیسے تھا انجام ان لوگوں کا قانون من قبل ہم جو تھے ان سے پہلے کان ہم اشد من ہم قوت حضرت میری طرف دیکھو دو اصطلاحیں ہیں دو لفظ ہیں مقصد دونوں کا ایک ہے جتنی بھی قوم میں تباہ ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو غرور تھا کیا تھا اور غرور کے چند اسباب تھے ایک سبب غرور کا تھوڑا تھا قوت بدلیا بدن کے اندر کیونکہ وہ بڑے طاقتور تھے تو ان کو غرور تھا کہتے تھے من اشد و منا قوتن ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جو ہمیں ہلاک کر سکتا ہے اس بنا پر انہوں نے انبیاء کی دعوت کی طرف توجہ نہ کی ایک ان کو غرور تھا پیسے کا دولت کا کہ ہمارے قلعے ہیں باغات ہیں زمینیں ہیں کارے مربے ہیں یہ ان کو غرور تھا ایک ان کو غرور تھا معبودات من دون اللہ کا کیا معبودات من دون اللہ کا جو اللہ کے سوا جو ہمارے معبودات ہیں وہ ہمیں چھڑوا لیں گے سمجھا جس طرح کے مشرقین مکہ لاکھ اردا مناس کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ بھی اپنے اپنے انہوں نے جو معبود بنائے ہوئے تھے ان پر ان کو غرور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسباب کا دسیاب کروایا ہے آپ حضرات کے پاس شبوں کا لب لکھا ہوگا دفعہ شبو اولا لکھا ہوا ہے اور شبوں کی تقریر کس طرح کرو گے شبوں کی تقریر یہ ہے کہ میاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پہلی قومیں تباہ ہو گئی اللہ نے کسی لنگڑے لولے اندھے کو ہلاک کر دیا مولویوں نے شور مچا دیا کہ عذاب آ گیا عذاب آ گیا عذاب وہ سمجھ رہے ہو وہ جس طرح آج کل آج کل امریکہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو علماء کہتے ہیں کہ یہ من جانب بلّا ہے لوگ کہتے ہیں معمولی فلانی خرابی ہو گئی فلانی فنی خرابی ہو گئی ان کو نقصان ہوا مولوی شور مچا دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس طرح وہ کہتے تھے کہ چند لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا مولویوں نے شور مچا دیا کہ قومیں برباد ہو گئی جی قومیں برباد ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے قانون ہوں اشدہ میں ہوں ان لوگوں کے پاس جو طاقتیں تھیں وہ تم سے کہیں زیادہ تھیں سمجھ رہے ہو ہم اشدا میں نم لکھا ہے دفاع شبو اولا تھے وہ لوگ وہ زیادہ مضبوط ان مشرقین مکہ سے اگر ہوئے طاقت بدنی کے ان کی بدنی طاقت ان مشرقین مکہ سے بہت زیادہ تھی اوپر تائید بھی لکھی ہوئی ہے ولاقد مکن نہ ہوں سیما ام مکن لکھا ہے ہم نے ان کو وہ طاقتیں قوتیں دی تھی جو تمہیں ہم نے وہ نہیں دی ہیں وہ آسارن فل اردے شبو نمبر دوم دفاع شبو نمبر دوم شبو یہ ہے کہ وہ لوگ غریب غربا تھے مثلا سیلاب آیا تو وہ حفاظت نہ کر سکے اپنی مکان ان کے کچے تھے جھونپڑیاں تھیں ادھر ادھر ہو گئی ہمارے تو پکے پکے مکان ہیں ہمارے پاس تو بڑی زمینیں ہیں ہمارے پاس تو کوئی کوٹیاں ہیں کراچی میں کوئی لاہور میں یہاں سیلاب آئے گا تو کراچی چلے جائیں گے کراچی سمندر کا سیلاب آئے گا لاہور چلے جائیں گے سمجھا اللہ نے فرمایا خبردار ایسی بات نہیں تھی آسار فل الدے زمین میں ان کے نشانات ان کے باغات ان کے قلعے تم سے کہیں دیا جاتا ہے سمجھا تو دیکھو اب آسار اور اگر وہ نشانات کے زمین میں زمین کے اندر ان کے نشانات کیا مراد تھے قلعے باغ محل لکھا ہوا ہے قلعے باغ محل ان کے پاس بہت تھے سمجھا آپ نے تائید بھی لکھی ہوگی امروہا اکثر مما با امروہا انہوں نے زمین کو پھاڑا اور کھیتی باڑی کی اور زمین کو ہل جوتے اور آباد کیا اتنا آباد کیا کہ انہوں نے اتنا آباد نہیں کیا اور اگر نشانات کے زمین کے اندر فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ پس پکڑ لیا ان کو اللہ تبارک تعالی نے انہیں اللہ نے پکڑ لیا بے دنو بہن بے دنو بہن کے نیچے لکھا ہے سباب اخذ اجمال کیا ہے یہ آخا سے جو اخذ سمجھا جاتا ہے اس کا سبب بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کیوں پکڑا وجہ کیا تھی پکڑنے کی سبب بیان ہو رہا ہے لیکن یہ سبب اجمالی ہے چاہے سبب اجمالی اس میں تفصیل نہیں ہے بس اتنا فرما دیا بس پکڑا ان کو اللہ تبارک مطالعہ نے بے جنوب ان کے گناہوں کے سبب بس سبب ان کے گناہوں کے بما کان لہم اپنا دفاع شبو نمبر تین لکھا ہے دفاع شبو نمبر تین یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ جو تھے ان کا تو کوئی سہارا نہیں تھا ہم تو لات ازا کی عبادت کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی آفت آئے گی تو یہ بزرگ یہ ولی یہ پیغمبر جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں چھڑا لیں گے ہمیں اللہ نے فرمایا ان کو بھی اس طرح کا سہارا تھا وہ بھی اپنے معبودوں پر سہارا کرتے تھے لیکن انہیں کسی معبود نے چھڑوایا نہ خیال کرو دو معنی کرنے ہیں بما کانا لہم لکھا ہے دفاع شبور نمبر تین اور نہیں تھا واسطے ان کے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا من اللہ کا معنی کیا کر رہا ہوں اللہ کے عذاب سے اور نہیں تھا واسطے ان کے <clears throat> جگہ لہم اور نہیں تھا واق ان کے من اللہ اللہ پاک کے عذاب سے واقع کوئی بچانے والا جی وقا یقین سے ہے نا جی کوئی بچانے والا نہیں تھا کیا مراد ہے سے اوپر لکھا ہے ارید اب غالب کا شور کارید اب غالب کا ادرو حلمان اللہ معلوم رحم اللہ کی عبارت ہے کہ اللہ پاک کنایا کرے ان کے معبودوں سے کہ جن بزرگوں اور معبودوں کا ان کو سہارا تھا کہ جن کے ہم منتے دیتے ہیں جن کی قبروں کے ہم جھاڑو دیتے ہیں اور جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے سمجھ رہے ہو ولقد اہلکنا ما حولکم من القرى وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا اللہ فرماتے ہیں جب میں نے انہیں برباد کیا تو ان لوگوں نے ان کی کیوں نہ مدد کی جن کو انہوں نے قربان سمجھا ہوا تھا ذریعہ قرب اللہ کا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے انہوں نے کیوں نہیں چھڑوایا ان کو سمجھ رہے ہو گما کانا لہم اور نہیں تھا واسطے ان کی اللہ کے عذاب سے نیو واقع بچانے والا ارید اب ظالے کا چورا کا اللہ کے عذاب سے انہیں کسی نے بھی نہ بچایا ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی حضرت من اللہ کا من جو ہے یہ بے معنی بدل بناؤ من اللہ کا من بے معنی بدل اب مانا کرو اور نہیں تھا واسطے ان کے بدلے اللہ پاک کے کوئی بچانے والا اللہ کے بدلے انہوں نے جو اور معبود بنائے ہوئے تھے سمجھ رہے ہو اللہ کے بدلے اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جو اور معبود بنائے ہوئے تھے اللہ کے عوض جو انہوں نے اور معبود بنائے ہوئے تھے انہوں نے کسی نے ان کو نہ بچایا اور نہیں تھا واسطے ان کے بدلے اللہ پاک کے واقع کوئی بچانے والا اللہ تو بچا لیا کرتا ہے اللہ کے بدلے انہوں نے جو دوسرے بنائے ہوئے تھے کسی نے نہ بچایا ظال کا بھی اب حضرت ظال لکھا ہے ظال کا پر دو لفظ لکھے ہیں ایک تو لکھا ہے علت تفصیلی اخذ یعنی تفصیل جنوب تمہارے بس ٹھیک ہاں، ہے پیچھے اخذ اجمالن تھا تھاحم اللہ ہو اللہ نے ان کو ان کو گناہوں سے پکڑ لیا بس تفصیل نہیں تھی اب ان جنوب کی تفصیل آ رہی ہے اور بے جنوب میں جو جنوب اجمالن مذکور تھا نا تھی اب اس کی کیا ہے تفصیل آ رہی ہے کہ وہ گناہ ان کے کیا تھے جن کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا سمجھا کہ آخر اور پکڑنے کی کا تفصیلی سبب اب بیان ہو رہا ہے اور زالک کا مشار نے لکھا ہوگا یہ مواخذہ و مصیبت یہ مواخذہ ہوں یہ اور مصیبت ان پر کیوں آیا بس میں کہ بے شک وہ لوگ تھی اچھے آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے بل بھئی نات واضح دلائل لے کر موجرات لے کر واضح دلائل لے کر سب کا فارو پس کفر کرتے رہے کا مانا کفر کیا نا ماضی استمراری والا معنی کریں گے کافر پہلے تھے پیغمبروں کے آنے کے بعد کفر کو ترک نہیں کیا بلکہ کفر کرتے رہے سمجھا پکا فارو ظال کب انہم یہ مواخذہ اور یہ پکڑ کیوں ہوئی بس بس اس بات کے بے شک وہ لوگ تھے آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے بل بجے واضح دلائل لے کر پکا فارو پت کفر کرتے رہے پت کفر کرتے رہے تو پس پکڑ لیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرک و کفر کی بدولت اللہ نے ان کو پکڑ لیا قوی بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا طاقتور ہے شدید العقاب ہے سخت سزا والا ہے چونکہ انہوں نے فض اللہ والے دعوے کو قبول نہ کیا اس لیے اللہ نے انہیں پکڑا اور اللہ شدید ہے او کل پڑا تھا اعقاب ہےفری بقاب شدید العقاب وہی بات آ گئی بے شک اللہ تبار تعالی بڑا طاقتور ہے شدید العقاب سخت عقاب اور سزا والا ہے بس یہ حضرت تخلیف دنیا بھی تھی دنیا کے عذاب کا ڈراوا تھا کہ جو لوگ میری بات کو فض اللہ والی بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ چل پھر کر دیکھ لیں گے کہ کس طرح باقی قوم میں تباہ ہوئی پڑی ہے تو ان کو بھی میں اس طرح تباہ کروں گا اب والا پد موسا سے تخویف دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ آ رہا ہے تخویف دنیاوی کا مسلسل اور بڑا نمونہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو فرعون جس کی حکومت تھی بڑی زبردست اور وہ خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا اسی طرح اس کا وزیر حامان اور کارون تھا یہ دولت مند تھا لیکن ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فض اللہ والی کو قبول نہ کیا اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا یہ ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے بلکد ارسلنا موسا بے آ لکھا ہے تخویف دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ تخویف دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ ارسنا اور تاخیر بھیجا ہم نے موسا علیہ السلام کو آیات نا اپنی آیات دے کر آیات سے مراد نیچے لکھا ہے دلائل توحید دیا کیا مراد ہے آپ نے جو مسئلہ توحید پر دلائل قائم فرمائے وہ دلائل مراد ہے ساتھ اپنی آیات کے دلائل توحیدیہ کے بسلطان مبین اور دلیل صاف نیچے لکھا ہے معجزات موسویہ لکھا ہے ہاں سلطان سے مراد معجزات ہیں آیات سے مراد دلائل ہیں سمجھا سی اور دلیل یعنی معجزات موسویہ اوپر عبارت ہے حضرت اس پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی حقت برسی ان المراد ابل آیات لکھا ہے ہاشیے پر ہے ہاشیے پر دیکھو ہاتھ رکھو ہاشیے پر کھڑی ہے عبارت حقت تبرسی حکایت کی ہے نقل کیا ہے تبرسی نے اللہ تبری نے لکھا ہے ہاتھ رکھو ہاں انل مراد ابل آیات سوجاج تو ہی دے انل مراد ابل آیات ہو جا تو ہی دے آیات سے مراد کا دلائل توحید ہیں بمین سلطان الموجزات اور سلطان سے مراد ہیں جزاد ہیں ادو حلمانا اور دلیل والے کے الا فرعون طرف فرعون اور حامان اور کارون کے حضرت یاد کر لو یہ بات کہ فرعون جو ہے اس کا نام نہیں تھا فرعون اس کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون جس طرح یمن کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو کہتے تھے تبا کیا کہتے تھے اور اسی طرح روم کا جو بادشاہ بنتا تھا اس کو کہتے تھے کیسر کیا کہتے تھے اور اسی طرح فارس کا جو بادشاہ بنتا تھا اس کو کہتے تھے کسرا سمجھا نا تھی جی؟ تو مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو کیا کہتے تھے فرعون اس لیے مشہور ہے فرائن مصر کیا الگ مشہور ہے فرائن مصر میں بہت فرعون گزرے کیونکہ بادشاہ بہت گزرے ہیں اس کا اصل نام جو تھا ولید بن مصعب بن ریان ولید بن مصعب بن الریان اس کا نام ہے یہ ولید بن مصعب الریان نام اس کا فرعون نہیں یہ ہے لکھا کا اور جناب حامان جو ہے جو اس کا وزیر تھا حامان اس کا کیا تھا اور قارون جو تھا قارون یہ حضرت موسا علیہ السلام کا چچزاد بھائی ہے قارون جو ہے یہ موسا علیہ السلام کا کیا ہے چچزاد بھائی ہے یہ <clears throat> مصر کے اندر دو قومیں آباد تھی کتنی قومیں دو ایک قوم قید پر آف با اور کے ساتھ اور پاک قبط قوم جو تھی یہ فرعون اور اس کے رشتہ دار یہ قبطی قوم تھی جو حاکم لوگ تھے اور دوسری تھی قوم سبت سین با اور پا کے ساتھ یہ بنی فریلوں کو سبت کہتے ہیں کیونکہ یہ امبیا کی اولاد ہے نا والا اسباب جو پہلے پارے کے اندر آیا ہے سبت کہتے ہیں یہ قبتی قوم تو قارون جو تھا یہ قبتی نہیں تھا بلکہ قبتی تھا یہ موسا علیہ السلام کا چچزاد بھائی تھا لیکن یہ فرعون کا وزیر خزانہ تھا کیا تھا خزانے پر معمور تھا اور اس کی جماعت میں تھا اس لیے ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر لیکن منافقانہ منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا تھا اس ایمان اندر سے بےمان جو مشرق تھا اور اوپر اوپر سے حضرت کے ساتھ ملا ہوا تھا تینوں کو ایک لائن میں ذکر کیا گیا طرف فراؤن اور حامان اور کارون کے فقالوا ساحر کذاب پس کہنے لگے وہ ساحر ان یہ جادوگر ہے کس بات میں معجزات میں جادوگر ہے کس بات میں یہ جو ید بیضا اور یہ جو آسا والا موجودہ دکھاتا ہے یہ موجودہ نہیں یہ جادو ہے اس کا کذاب بہت بڑا جھوٹا ہے دعوی توحید و رسالت میں بہت بڑا جھوٹا ہے دعوی توحید و رسالت میں توحید و رسالت کے دعوے میں یہ بڑا جھوٹا ہے کاغذ نہیں بلکہ فلما جا بالحق استقلال موسوی کیا لکھا ہے کہیں پر جب کے آئے ان کے بعد بالحق کے حق کو لے کر میں نے عندنا ہماری طرف سے کال کو تو لو میرے طرف کو یہاں مسئلہ سمجھنا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا بالاقد موسا بے آیات بیات سلطان مبین الا و حامان و قارون فقالو فلما جا ہوں پہلے جب فرمایا ہم نے علیہ السلام کو فرعون حامان قارون کی طرف بھیجا انہوں نے کہا یہ ساحر قذاب ہے تو یہاں سے تو معلوم ہو گیا کہ علیہ السلام تشریف لے گئے ان کو تبلیغ کی لیکن انہوں نے بات قبول نہ کی آگے پھر کیوں فرمایا فلما جا ہوں بلحق پھر جب آئے ان کے بعد حق لے کر مجیت بالحق کا ذکر پہلے آ چکا ہے بلا ارسلنا سے سمجھا گیا کہ موسا علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا آپ تشریف لے گئے تبلیغ فرمائی پھر دوبارہ فلما جا ہوں کیوں فرمایا گیا ہے سوال سمجھ آیا ہے کہ ولاقد ارسلناک سے سمجھا گیا مجیت بالحق کہ علیہ السلام تشریف لے گئے حق لے گئے تبلیغ فرمائی انہوں نے نہ مانا تو دوبارہ فلما جا ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے چاہیے اچھا، یہ کیوں کہا گیا ہے اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو وہ ہے جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو آپ گئے ولاگت ارسلنا کے اندر جس کا ذکر ہے یہ جانا تھا خواص کے پاس کن کے پاس فرعون حامان قارون جو مملکت کے خواص تھے ان کے پاس گئے تھے اور فلما جا ہم بالحق جو ہے یہ دوبارہ یہ جانا ہے عوام کے پاس پہلا جانا کس کے پاس ہے اور دوسرا جانا عوام کے پاس ہے اس لیے فلا تکرار سمجھ رہے ہو لیکن دوسرے علماء نے جو جواب دیا ہے وہ اور ہے علامہ آلوسی وغیرہ رحم اللہ نے جو جواب دیا وہ اس سے بہتر جواب ہے وہ یہ ہے اصل بات ایک اور ہے اللہ نے فرمایا ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا آپ تشریف لے گئے تبلیغ فرمائی پھر جی نے بجائے ماننے کے الٹا کیا کہا ساحر الزاد یہ جادوگر ہے یہ جھوٹا ہے تو بظاہر یہ شبہ پڑتا تھا کہ جب انہوں نے ساحر قذاب کہا تو موسا علیہ السلام واپس آ گئے موس علیہ السلام سے وہ بات مانتے نہیں ان کا ساحر کگزاب کہتے ہیں اللہ نے نا موسا علیہ السلام نے ان کے ساحر کذاب کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی فلم آ جاؤ پھر تبلیغ کے لیے تشریف لے جاؤ ان کے پاس سمجھ رہے ہو انہوں نے جو یہ غلط کالمات اور غلط القاب حضرت کو دیے حضرت نے ان کے ان کالمات کی کوئی پرواہ نہ کی